المبارک اور یہ سنت طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ لگتا تھا تو آپ رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کو رمضان المبارک کی فقیرت کا معلوم ہو جائے اس کی افضلیت کا معلوم ہو جائے تو مسلمان اور انسان تمنا کرے کہ پورا سال یہ جی بنتا دو لوگ کچھ نصیب ہوتے ہیں جو کچھ کام دین کا کر لیتے ہیں دین کے کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی دین کا کام کرنا اعمال کرنا اچھا کام کرنا اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مشکل ہے حالانکہ نیکی کرنا اتنا آسان ہے یہ بھی ایک نیکی ہے اگر کوئی آدمی کوئی بھائی آپ کے ساتھ بولے بات کرے اس کو اخلاق کے ساتھ کھلی پیشانی کے ساتھ مسکرا کر اس کو جواب دے دیں یہ بھی نی جہاں تک کہ انسان کے تین وقت ہیں ایک وقت تو یہ ہے کہ انسان گنم کے اندر ہوتا ہے گنم میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور ایک انسان کا وقت وہ ہوتا ہے جو نیکی کے اندر ہوتا ہے اس کے درمیان ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مصروفیت میں ہوتا ہے اپنی فطرت میں ہوتا ہے کھانا کھانا یہ انسان کی فطرت ہے نیند کرنا یہ انسان کی فطرت ہے کاروبار کرنا یہ انسان کی فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اگر انسان نے سونا تو ضرور ہے کھانا تو ضرور کھانا ہے والدین سے بات بھی کرنی ہے کاروبار بھی کرنا ہے نہانے بھی جانا ہے حاجت کے لیے بھی جانا ہے صرف نیشت کا دار و مدار ہے اگر سنت کے مطابق کر لے گا اگر سنت کے مطابق ہو جائے گا اس کا یہ سونا بھی ابا ہوتا ہے رات اگر سو جاتا ہے اور سونے کی سنت کیا ہے سونے کی سنت یہ ہے آپ جب بستر پر پہنچے تو بستر کو جھاڑے تین نمبر وہاں پر سو جائے کر کے دائیں پر گٹ سوئے اور آپ نے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھے پھر سو جائے صرف اسی وقت سونا ہے چاہے بعد میں بدلتا رہے پوری رات بائیں طرف کربت بدل کے سو جائے مگر اس کا تمام جو سونا عبادت میں شمار عبادت کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات نہ بتلاؤں جو ان عبادات سے بھی زیادہ افضل ہے نماز پڑھنے سے زکات ادا کرنے سے روزہ رکھنے سے اور حج کرنے سے فرمایا کہ کسی مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ تمام چیزوں سے افضل ہے تو میں یہ آپ کا رہا تھا کہ عبادت کرنا بہت آسان ہے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو بلایا اس وقت یہی طریقہ کار تھا کہ آدمی اگر کوئی جگہ بناتا تھا تو ادھر ادھر درخت ہوتے تھے گرمیوں میں درخت پر ہوا لگتی تھی اور درخت جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کر کے آگے بیچتے تھے اس نے ایک مکان میں ایک جگہ کھڑکی نکالی پڑا تھا بڑی سی کھڑکی نکالی اس نے کہا کہ میرے پیر صاحب میرے بزرگ آئیں گے گرمی کا موسم ہے اس میں اے سی وغیرہ تو نہیں تھے کولر بھی نہیں تھا یہی طریقہ دیہاتوں میں یہی طریقہ ہوتا تھا لائٹ بھی نہیں تھی بڑی پرانی بات ہے ہمارے بزرگ آئیں گے ان کو گرمی کے دن ہیں تو جہاں بٹھاؤں گا تو جہاں سے ہوا آئے گی یا اس نے یہ ارادہ کیا گرمی کا موسم ہے جہاں پہ میں نے جو ہے کھڑکی نکالی ہے سوئیں گے تو یہاں سو جائیں گے بیٹھیں گے تو یہاں بیٹھیں گے تو جب ایک دن بزرگ تشریف آئے لائے ان کو انہوں نے وہاں پر بٹھایا وہاں پر بٹھایا تو بزرگ کیونکہ ولی اسے کہتے ہیں جس کے دل کے اندر نیکی کی رقبت ہوتی ہے ولی اس کو کہتے ہیں جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے اس کے دل کے اندر نیکی کی رغبت ہوتی ہے اور گناہ کی نفرت ہوتی ہے ہر وقت اس کا دن جو ہے نیکی کی طرف سے میرا ایک ایک لمحہ جو ہے نیکی میں گزر گیا جب وہ وہاں پر بیٹھ گئے نے پوچھا کہ جب تم نے اس کھڑکی کو نکالا تمہارا تم نے کیا نیت کی تھی اس نے کہا کہ میں نے نیت یہ کی تھی کہ ٹھنڈی ہوا آئے گی فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایک ایسا طریقہ بتلا دوں اگر تم وہ نیت کرتا ٹھنڈی ہوا تو تمہارے پاس آنے نہیں تھی ثواب کا مستحق بن جاتا قیامت تک میرے لیے سب کا جاریہ بن جاتا فرمایا کہ میں نے یہ کھڑکی نکالی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان کے کلمات میرے کانوں تک پہنچتے میں نے یہ نماز کے لیے کھڑکی نکالی ہے اذان کے لیے کھڑکی نکالی ہے کہ اذان کے کلمات میرے کانوں تک پہنچ جائیں فرمایا کہ یہ کھڑکی نکالنا ہوا تو آنی ہی ہے ہوا تو چلے گی اور چل رہی ہے کہ مایا کے کھڑکی نکالنا نہیں کی بن جاتا اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بیت الخلا بیت الخلا میں جاتا ہے تو اگر جاتے وقت سنا طریقہ یہی ہے کہ پاؤں پہلے دعا پڑے پھر بایاں پاؤں اندر لگے بایاں پاؤں اندر لگے اور جب اتنی دیر بیت الخلا میں رہے اور واپس آئے گا فرشتے بیت الخلاء میں نہیں جاتے رحمت کے فرشتے بیت الخلاء میں نہیں جاتے وہ بیٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا کہ ان کے دن میں یہ ہوتا ہے کہ تمام وقت جتنا وقت وہ بیت الخلاء میں گزار کے آتا ہے وہ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں وہ شمار نیکیوں میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ عبادت کرنا بہت آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ عبادت کے لیے کوئی آدمی کو محنت نہیں کرنی پڑتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی نیکیوں کا اجر جو ہے کما لیتا یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو لے کر عادت فرمایا کہ اندلناہو کی لیلت القدر بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں وہ کا مرجع جو ہے قرآن مجید ہے اللہ تبارک و تعالی واحد ہے مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے جمع کا جگہ استعمال کیا ہم جمع کو کہتے ہیں واحد کے لیے میں کا استعمال ہوتا ہے لفظ مگر اللہ نے جمع کا علماء فرماتے ہیں جہاں پر جمعہ جگہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو بڑی سلیلت والی چیز ہوتی ہے جس کا ذکر کرنا ہوتا ہے فرمایا کہ جس کو اتارا قرآن مجید کو اتارا پرانے مجید کی نسبت اللہ و تعالیٰ نے اپنی طرف کی فرمایا کہ یہی ساری نسبت کا کھیل ہے آدمی اپنی نسبت کو بدلے کامیاب ہو جائے پرانے مجید کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس کی فضیلت نہ ہوتی یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس کی فضیلت نہ ہوتی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی فضیلت نہ ہوتی تو قرآن کی نسبت ہوئی ہے اللہ کی طرف قرآن کی فضیلت پر جب یہی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تھا نہیں اتارا گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہ محمد بن عبداللہ تھے جب یہی پرانے مجید نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوئی ہے تو آپ محمد اللہ بن گئے پرانے مجید کی ایک ایسی نسبت ہے کہ پرانے مجید کے ساتھ جو بھی چیز لگی ہے اس کی فضیلت کر گئی ہے کپڑے تو بہت سارے ہیں مگر جو پرانے مجید کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے کپڑا اس کی فضیلت بڑھ جائے گی لکڑیاں تو اور بھی ہیں زمین پر پڑی ہوتی ہیں ان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی کوئی ان کو اٹھا کر نہیں چونتا کوئی ان کو اٹھا کر اوپر نہیں رکھتا مگر جو لکڑی قرآن کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے ان کی فضیلت بن جاتی ہے اور جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی اس کی فضیلت بھی بڑھ گئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت تھی ابو لہب کے مقابلے میں ابو جہل کے مقابلے میں کیا فضیلت تھی میں زیادہ تھے نہیں تھے ایک غلام تھے کتنے ہی دور سے مگر قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی فضیلت کر گئی جہاں تک کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلا رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سے سنی تو ان کی فضیلت کر گئی جب انسان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے قرآن مجید کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے رمضان کی فضیلت اس وجہ سے بڑی کہ رمضان کی جو نسبت ہے وہ قرآن کے ساتھ اسی رمضان المبارک میں ایک رات ہے جس کو لئی رسم قدر کہا جاتا ہے اس کی فضیلت اس وجہ سے بڑی کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے کہ اس میں قرآن مجید کو ہوتا ہے اسی لئی رت کے لیے فرمایا کہ لئی رت کیا ہے خیر من الف شہر کے ہزار مہینوں سے بہتر ہے علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سات راتوں میں نئی لکڑ پاتر کو تلاش کرو سات راتوں میں آج کی رات باقی ہے نتیجی کی رات ہے تو سات راتوں میں یہ رات ابھی باقی ہے علماء کہتے ہیں کہ خیر من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے سے مراد یہ ہے اس رات کے شروع ہونے سے اور اس رات کے ختم ہونے تک اگر آدمی کو کوئی نیکی کا عمل میسر آ گیا وہ نیکی کا عمل ہزار مہینے اگر کرتا رہے تو اس سے بہتر ہو اگر کسی نے کوئی ذکر کیا اس کا ذکر ہزار مہینے کرنے سے بہتر ہوگا اگر اس نے تراوی کی نماز پڑھی اس کو میسر آ گئی تو تراوی کی نماز اس رات کی تراوی کی نماز ہزار مہینے سے بہتر ہوگا اگر اس نے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کر دی اس نے سلوک کے ساتھ کہہ جایا کوئی اخلاق کی بات کی اخلاق کے ساتھ کہہ جایا تو اس کا اخلاق کے ساتھ کہہ جانا ہزار مہینے سے بہتر کسی لت القادر کو پانے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشرے میں احتکاب کروایا لہ القادر نہیں ملی دوسرے اشرے میں احتکاب فرمایا لئی القدر القادر لکھیں تیسری اشرے میں جب آپ بیٹھے تو حضرت ابراہیل علیہ السلام السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ لئی القدر القادر علاقوں راتوں میں تلاش ہے انہی علاقوں میں تو یہ جو احتکاب کا بیٹھنا ہے یہ لئی القدر القادر کو تلاش کرنا ہے اور قادر کے دو معنی ہوتے ہیں قادر کے معنی ایک ہوتے ہیں عظمت کے اور اشرف کے اس کی علماء فرماتے ہیں کہ قادر کے معنی ایک اشرف اور عظمت کے ہوتے ہیں اس سے مناسب ہے ایک ایسا آدمی جو گناہوں میں مبتلا ہے اگر اس رات میں اس کو تھوڑی سی نیکی مجسر آ گئی اس رات کی نسبت کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت تھوڑی نیکی ہزار مہینے سے بہتر ہے تو اس کی عظمت بڑھ گئی اور ایک قدر کے معنی تقدیر کے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو جو فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے حکم کرتے ہیں تقدیر کے فیصلے تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو احتکاب کا فیصلہ ہے یہ لئی رس قادر کی کو پانے کے لیے ہے اور احتکاب کی فضیلت کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتکاب والا جب احتقاب میں بیٹھتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنا پھر ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اعتکاب میں بیٹھنے والوں کا اجر روز بروز بڑھتا ہے احتکاب کا اجر جو ہے وہ تو علاحدہ ہے مگر اس کا اجر بڑھتا ہے اور اجر بڑھانے کا طریقہ کیا ہے فرمایا کہ عجد بنانے کا طریقہ یہ ہے جتنے ہی اس کے ذہن میں باتیں آتی ہیں کہ یہ نیکی کا کام میں کرتا اگر میں باہر ہوتا کوئی آدمی وفات پا گیا آج اس کا جنازہ ہے کاش میں بھی جاتا جنازے میں تو اس کو جنازے کا اجر ملے گا کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا ہے کاش میں بھی جاتا تو اس کو عیادت کا اجر ملے گا بیٹا احتساب میں رہے نیت کرتا رہے اور اجر بتا ہے اور ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا احتکاب بیٹھنے والے کا اجر قیامت کے دن یہ ہوگا اس کو صلاح یہ ملے گا جہنم اور اس کے درمیان تین سندکوں کا فاصلہ ہوگا اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک فرمایا کہ جو احتکاب بیٹھنا ہے آدمی دنیا میں آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے پانچ طریقے ہیں اور انسان کو اس پانچ طریقے دیے گئے فرمایا کہ کوئی آدمی کا دوست ہے محبوب ہے اس کو راضی کرنا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ بار بار اس کے پاس چکر لگانا دوسرا طریقہ یہ ہے اپنے محبوب کے لیے مال کو خرچ کرنا اور تیسرا طریقہ یہ ہے اس کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنا بھوک پیاس کو چھوڑ دینا اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس ٹھہر جائیں ڈیرا لگا لینا وہاں اس کے بعد تجھے آج کر دیں کل ملیں اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کے دور نکل جانا اس کے پاس چلے جانا بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنا فرمایا محبت کی پہلی منزل جو ہے جو چکر لگانے والی ہے وہ نماز انسان دن میں پانچ وقت کے لیے آتا ہے مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے کیوں اللہ کو راضی کرنے کے کہ اللہ کو ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے اور نماز کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سے سب سے افضل انسان ہے تو آپ سب سے زیادہ نماز پڑھتے تھے سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرتے تھے آپ تعجب بھی پڑھتے تھے آپ ابابین بھی پڑھتے تھے آپ کو کوئی حاجت ہوتی تھی تو آپ اس کے لیے بھی نماز پڑھتے تھے آپ کو جو تکلیف آتی تھی آپ اس کے لیے بھی نماز پڑھتے تھے آپ کو تو معمول ہاں نماز پڑھنے دوسرا طریقہ ہے کہ مال خرچ کر کے رکھ کر فرمایا کہ یہ زکات ہے یہ خیرات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی زکات خرچ نہیں زکات تو دور کی بات ہے گھروں میں پاپا ہوتا ہے مگر آپ کا معمول یہ تھا جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی تھی مغرب سے پہلے پہلے وہ تقسیم کر دیتے تھے خیرات کر دیتے تھے اور فاتح کی کیا کیا ویسے کی ویسی رہتی تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا فرمایا کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاز کو برداشت کرنا یہ رمضان المبارک کے روزے ہیں کہ آدمی روزہ رکھتا ہے بھوک اور پیاز کو برداشت کرتا ہے اور اسی میں اس میں خلوص کی جھلک نظر آتی ہے آدمی اکیلا ہے ٹھنڈا پانی موجود ہے بھوک لگی ہے کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں کوئی بھی موجود نہیں مگر آدمی نے دیکھا تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے یہ بھوک اور پیاز کو برداشت کرتا ہے اگر پانی پی لے کوئی دیکھ تو نہیں رہا مگر اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا سلما ایک طریقہ یہ ہے اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کے در پہ جا کے پیر جانا اور یہی احتکاب کا چوتھا طریقہ ہے یہی چوتھا طریقہ احتکاب کا ہے جو احتکاب پیرتا ہے وہ مسجد میں جا کے پیر جاتا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں بیٹھتا ہے تو ایک تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم تجھے راضی کر کے اٹھیں گے تو دس دن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں فرمائیں بھائی چوتھا طریقہ ہے اور پانچواں طریقہ یہ ہے جو عمرے کا ہے اور حج کا ہے یہاں سے آدمی بہت اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے جب وہاں جاتا ہے تو کپڑوں کو اتار دیتا ہے ٹوپی کو اتار دیتا ہے جوتے کو اتار دیتا ہے اچھا جوتا ہو اتار کے اس ایک عمارت کی جو کالے پتھر کی ہے کالے رنگ کی ہے اس کا تباہ کرتا ہے دیوانہ ہو اور ساتھ لبئی لبئی بھی کہتا ہے پکارتا ہے اللہ کو اس کے لیے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑتا ہے اپنے وطن کو بھی چھوڑتا ہے فرمایا یہ پانچ طریقے رمضان المبارک میں ہیں نماز بھی پڑھی جاتی ہے زکات بھی ادا کی جاتی ہے رمضان المبارک روزے بھی رکھے جاتے ہیں احتکاب میں بھی بیٹھا جاتا ہے اور لوگ گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں یہ پانچوں طریقے جو ہیں رمضان المبارک تو یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو احتکاب میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توقع کرا فرمایا کہ ایسا ایسی نیکی جو کسی کو ترغیب دے تو ترغیب دینے والے کا اجر بھی کرنے والے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صاحبہ نام علیہ اجمائن سے فرماتے تھے اگر کوئی نیکی کا کام ہو تو مجھے سفارش کیا میں نے کرنا تو ویسے ہی ہوتا ہے تو مجھے سفارش کیا تاکہ تم بھی اجر کے مستحق نہ تو احتساب کا معاملہ یہ بیٹھے ہیں ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں ان کو کسی چیز کی پریشانی نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمیں گناہ سے بچا رہے ہیں اگر اس مسجد میں اگر کوئی نہ بیٹھتا اور کتنے عرصے تک کوئی نہیں بیٹھا اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ تمام محلے والے گنگار اور ان شاء اللہ یہ احتساب کا سلسلہ جاری رہے اور یہ ہماری کوشش رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کے توفیق پر فرمائے آمین